ہمارے گھروں میں خواتین روزے کی حالت میں جو کھانا وغیرہ پکاتی ہیں تو کیا اس کھانے کو نمک وغیرہ کھانا پکانے کھانا پکاتے وقت وہ نمک وغیرہ اس کا چکھ سکتی ہے یا نہیں ایسا کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا اللہ خیرہ جی حسان رضا بھائی پہلا سوال تو آپ کی آپ کا ہماری سمجھ میں نہیں آیا تو دوسرا یہ ہے کہ چکھنا تو نہیں چاہیے لیکن اگر کسی کا خامد کو بہت آج کل کے جیسے اکثر ہوتے ہیں خامد ایسا ہو ذرا ذرا سی بات پہ وہ لڑ پڑتا ہو ذرا نمک زیادہ ہو گیا یا کم زیادہ ہو گیا توڑتا ہو اور ایسا کو خوف ہو تو پھر بارہ وہ چکھ سکتی ہے اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے ذائقہ صرف زبان پر لانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اندر نہ لے جائے ذائقہ صرف زبان سے ہی چکھا جاتا ہے تو اس لیے اگر ہم ایسا ہے کوئی لڑائی مار کٹائی والا جیسا کہ تو تو پھر تو چکھ لے ورنہ نہیں چکھے پہلا سوال آپ کا ہماری سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا تھا جی نثار بھائی آپ کا مائک شاید کام نہیں